ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم ہم عورتوں کو حکم فرماتے کہ جب ہم میں سے کوئی سے ہو تو اپنی چادر اچھی طرح باندھ لیا کرے پھر شوہر کو اجازت ہے کہ اس کے ساتھ لیٹ جائے اور شعبہ نے ایک بار یغاجعوہا کے بجائے یباشروہا کا لفظ روایت کیا سننے ابو داود حدیث نمبر دو سو اڑسٹھ